سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم گرمی کی شدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب ہم سے کوئی شخص اپنے چہرے کو زمین پر رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا تو وہ اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتا حدیث نمبر سترہ سو اکتالیس مصنط احمد